أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 بل احیاء ولكن لا تشعرون وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه او قال رسول وسلم یوں خیالوں میں تیرا نور سا پے کر چمکے خیالوں میں تیرا نور سپے کر چمکے جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے آپ کا نام محمد ہے مبارک ایسا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام محمد مبارک ایسا آپ کا نام محمد مبارک ایسا لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے پوری دنیا میں ایک ہی ایسا گزرا پوری دنیا میں ایک ہی ایسا ہنسی گزرا پوری دنیا میں ایک ہی ایسا ہنسی گزرا جسم چادر میں چھپائے تو وہ چادر چمکے جس میں چادر میں چھپائے تو وہ چادر چمکے میں لرزتا ہوں گناہوں کے تصور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں لرزتا ہوں گناہوں کے تصور سے آقا ہوں کے تصور سے آقا شفاعت مل گئی تو میرا مقدر چمکے شفاعت مل گئی تو میرا مقدر چمکے یوں خیالوں میں تیرا نور سپے کر چمکے جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے بزرگان محترم گرا قدر علماء کرام پناگر واڑ پٹن کی سرزمین پر آج ہمارا جمع ہونا دین کی نسبت پر ہوا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمارے اس جمع ہونے کو فارمالٹی کی حد سے نکال کر ریالٹی تک لے جانے کا ذریعہ بنا میرے لفظ پہ غور کرنا ہے فارمالٹی کی حد سے نکل کر ریالٹی اور حقیقت پسندی تک اللہ رب العزت ہمیں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے آٹھ دن محرم کے ختم ہو گئے اور نویں محرم شروع ہو گئی اور محرم الحرام یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے رات دن کا ہمارا یہ تجربہ ہے کہ سال کے اختتام پر ہم اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں اور پورا اندازہ لگاتے ہیں کیا کھویا کیا پایا جیسے جتنے بزنس مین ہیں تاجر حضرات ہیں وہ مارچ اینڈنگ میں پورا حساب لگاتے ہیں کہ بھائی کتنا آیا کتنا گیا کتنا پڑا ہے کیا لینا ہے کیا دینا ہے اور پھر نئے سال میں کتنا ٹرن اوور کرنا کیا کرنا اور میں اپنے ٹارگیٹ کو کس کس طریقے سے پورا کروں اس کے لیے کیا تدبیر اور کیا طریقہ اختیار کرنا اس سلسلے میں غور و خوض کرتے ہیں اور اس کے مناسب تدبیر اختیار کر کے اپنی کوششوں کو اس میں پائے تکمیل تک پہنچانے میں لگانے میں مصروف ہو جاتا ہے لیکن اللہ معاف فرمائے اسلامی اعتبار سے ذیل ہدیا کا مہینہ آخری مہینہ تھا ختم ہو گیا اور نیا مہینہ نیا سال شروع ہو گیا لیکن نہ ہم نے گزرے ہوئے سال کے اپنے اعمال کا حساب کیا نہ ان آٹھ دنوں میں اپنے نئے سال میں کیا کرنا اس کا کوئی پروگرام بنایا سمجھ رہے ہو دنیا کی قومیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ سال کے اختتام پر اور جب انگریزی مہینے کے اعتبار سے جب سال ختم ہوتا ہے تھرٹی فسٹ تو وہ تھرٹی فسٹ کے نام پر ڈرٹی فسٹ میل کچل والے کام شروع جیسے ہی اکتیس دسمبر کو بارہ بجتے ہیں تو ان کی زندگی کے بارہ بج جاتے ہیں شراب شباب عیاشی اوباشی ننگاپن عزتوں کا داغدار کرنا ناچنا کودنا اور انسانی غیرت کے خلاف کام آج دیکھیے تھرٹی فرسٹ پر این کے نام سے اور نیو ایئر کے نام سے کیے جاتے ہیں اور پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی مرضی کی رعایت بالکل نہیں کی جاتی بلکہ پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی مرضی کی بات تو بہت دور مخلوق سے بھی شرم نہیں کی جاتی بے بے شرم بن جاتے ہیں بے حیا پاش وہ ہر کے خواہش کو دین اسلام نے نئے سال کے افتتاح میں بگننگ نئے سال کا اوپننگ جب ہو رہا ہے ہمیں تعلیم دی اللہ ہو علینا دل ول اسلام و الرحمن وجوار الرحمان الشیطان اے اللہ یہ نئے سال کا نیا چاند یہ تو ہو رہا ہے میرے پیارے اللہ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ نئے اس چاند کے ذریعے ہم ایک نئے سال میں قدم رکھیں گے میرے پیارے اللہ یہ چاند کا اور یہ نئے چاند کا شروع ہونا ہماری زندگی میں امن و امان اور سلامتی کا ذریعہ بنے اور یہی نیا چاند ہماری زندگی میں تجھے راضی کرنے والے کام کے کرنے کا ذریعہ بنے اور تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت ہو اے اللہ تو ایسا فیصلہ کر دنیا والوں نے سب کچھ بھلا دیا اور یہ پہلے ہی قدم پر گویا یوں سمجھو کہ تجدید ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اب وہاں بھائی جیسے ہی بارہ پر گھڑی کا کانٹا گھڑی کا کانٹا جیسے ہی اس کی سوئی جیسے ہی بارہ پر پہنچے تو بھول شروع ناچنا شروع ڈانس شروع اور یہاں پر جیسے ہی نظر پڑی اللہ وہاں سب کو بھلا دیا یہاں تعلیم یہ ہے کہ رب کو بھی یاد رکھو اور اگر تم نے رب کو یاد رکھا تو تم سب کو یاد رکھو رب کو یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ حقوق کی ادائیگی میں بھی آسانی رہے گی رب کو یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا عزت والی زندگی ملے گی رب کو یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہر مرحلے پر ہر قدم صحیح طور پر اٹھے گا سمجھ گئے ہو اب یہ محرم الحرام کا مہینہ اس کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں آج اچھا اب تو واٹس ایپ پر پہلے یہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال اور آج یہ ہے جو کچھ کر واٹس ایپ پہ ڈال جو کچھ کر اگر ہم نے اچھا کیا تو اس کو واٹس ایپ پر ڈالو کسی نے برا کیا اس کو واٹس ایپ ڈالا پی ایچ ڈی کیا ہے پی ایچ ڈی کا مطلب یہ ڈگری ہے یہ واٹس ایپ اور موبائل کو یوز کرنے والے تو پھرا ہوا دماغ اس میں چلتا رہتا بس اب اس میں اب جیسے یہ چاند شروع ہوا اب فورن میسج شروع ہو گئے نیا سال مبارک نوتن ورشا بھی نندن ہیپی نیو ایئر ارے بھائی تو سال مبارک کو سائڈ پر رکھ اپنے حال مبارک کو ٹھیک کر اگر تیرا حال اگر ٹھیک رہا تو تیرا سال بالکل ٹھیک رہے گا اور حال اگر بگڑ گیا تو سال بھی بگڑ جائے گا کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیے دنیا میں جیسے چیزوں کا نصب ہوتا ہے کوئی بھی چیز آدمی خریدتا ہے تو خریدنے سے پہلے اس کو معلوم کرتا ہے اس کا مالک کو اس کا آنر کو میں آپ کو ایک مثال دوں اگر کسی کو اسکوٹر خریدنا ہے سیکنڈ میں اور کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کو اسکوٹر بیچنا تو اسکوٹر چلا گیا اب تو بھائی ہونڈا اور اس میں بھی سی بی جیڈ نے ڈی بی جیڈ وہ کیا کیا ہے یہ نئے نئے ماڈل کا مارکیٹ میں آنا یہ بزنس میں مندی کی علامت ہے جیسے بھائی چھوٹے چھوٹے پیکنگ کا آنا یہ مندی کی علامت سمجھ رہے تو اب کسی طرح مجھے فلاں گاڑی چاہیے اسپلینڈر چاہیے دو ہزار پندرہ کا ماڈل چلے گا بولے لے جائیے رہی بولے اس نے پہلے آر سی بک دکھا کیا دکھا آر سی بک میں پوری گاڑی دے رہا ہوں آپ کو اور آپ آر سی بک کی بات کرتے بولے نہیں آپ گاڑی آپ کے پاس رکھو پہلے آر سی بک لاؤ اب یہ کیوں بولے اس لیے کہ اس آر سی بک سے اوریجنل مالک کا پتا چلے گا دنیا میں اس میں بہت سے بلڈر بھی ہوں گے ارے ہوں گے نا بھائی اور بہت سونے مکان وغیرہ خریدے ہیں زمینیں خریدتے ہیں اب زمین خریدی مکان خریدا دکان خریدی تو اب اس میں کیا کہیں گے بولے سات بارہ کا اتارا لا پھر بولے انڈیکس کی کاپی لا سی ٹی سروے کی نقل اب سب کچھ آئیں گے سی کیا کہتے کہ بھائی ایک نوٹس میں اخبار میں دے دی ارے بھائی دستاویز میرے نام پر ہے سیٹی سروے میں میرا نام ہے انڈیکس کی نقل میں میرا نام ہے سات مارے کے اتارے میں میرا نام ہے پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آئی اخبار میں جا نوٹس دینے کی بولے ساؤچیت نر سدا سوکھی ساؤ خرچہ میں کروں گا نا آپ ٹینشن مت لو میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بولو ارے کرتے کہ نہیں کرتے تو جیسے دنیا میں چیزوں کا نصب ہوتا ہے ایسے شریعت میں آمان کا بھی نصب ہوتا ہے شریعت میں آمان کا بھی نصب ہوتا ہے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کیا خیر القرون میں محرم کا مہینہ نہیں آیا تھا خیر القرون میں محرم کا مہینہ نہیں آیا تھا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو بھی کام محرم میں کریں کہ اپنی پوری زندگی میں کریں اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کام خیر القرون تک پہنچتا ہے اگر پہنچتا ہے تو اوکے اور نہیں پہنچتا تو روک کے سمجھ رہے دیکھنا پڑے گا اب ہمارا حال کیا ہے دین کے معاملے میں وہ گھیٹا کون کی طرح ایک چنا اس کے پیچھے سب چلے شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لوگوں کے ذریعے حق بات مت پہچانو لوگوں کے ذریعے حق بات مت پہچانو حق کے ذریعے لوگوں کو پہچانو نے وہ طاقت وہ استعداد وہ سیلف کانفیڈنس شریعت کی حدود میں رہ کر ہمیں اپنی ذات میں پیدا کرنا ہے کہ پتا چل اپنی مرضی سے نہیں میں نے شرط لگا دی ہے حدود شریعت میں رہ کر اور مزاج شریعت کے ساتھ اب میں نے بھی پرچہ دیکھا تو اس میں پاٹن والوں نے لکھا امام حسین کیا لکھا امام حسین جی، تو بھائی امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے امام عمر کیوں نہیں کہتے امام ابو ہریرا کیوں نہیں کہتے امام ابو ہر کیوں نہیں کہتے سوچو تھوڑی دیر کے لیے چوک ہو رہی ہے ہم سے ہم نے آپ کو بتاؤ امام کا مانا ہوتا ہے پیشوا اور رہبر اب اس معنی کے اعتبار سے تو تمام صحابہ تعبیر تب تعبیر اولیاء کاملین یہ ہمارے امام ہو لیکن شیا لوگ سنیے یہ لفظ اور میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں لیکن شیعہ لوگ امام کا اطلاع اس پر کرتے ہیں جو بالکل معصوم ہو جو بالکل کون ہو معصوم ہو تو اب جب جب بھی حضرت حسین کا نام آتا ہے تو ہم امام حسین کہہ دیتے ہیں ابو بکر کے نام پر امام حسین کیوں نہیں امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے وہ تو افضل البشر بعد الانبیاء اور خود نبی علیہ السلام نے اقرار کیا ان کے بارے میں جب سوال کیا گیا مردوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت آپ کو کس کے ساتھ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے مشکات کی روایت ہے عورتوں میں کس کس کس کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہے کہا اس کی بیٹے سے تو یہاں ہمیں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے ہم امام نہ امام وہ ضرور ہے ہمارے سن لے میری بات کو غور سے سننا میں کہوں کچھ آپ سمجھوں گے کچھ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حاضر رہ کر اور دو بالکل دماغ کو حاضر رکھ کر آدمی جب کوئی بات سنتا نہیں تو اس کے نتیجے میں خود بھی گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا جیسے اسکول میں ٹیچر نے کہا بچوں بولو دہلی میں قطب مینار ہے تو بچوں نے کہا دہلی میں کتے بیمار ہے اب کہاں قطب مینار کہاں کتے بیمار کوئی جوڑ ہے غور سے سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کوئی میری بات کو اگر نقل کرنی ہے لفظ کا نفش نقل کرنا توڑ مروڑ کر بھائی قرآن نے کہا لا تقرب السلام نماز مت پڑھو قرآن کہہ رہا ہے میں قرآن سے نے نماز نہیں پڑھی بولے کیوں قرآن نے منع کیا کہ نماز مت پڑھو ارے بھائی آگے تو دیکھ وائن تم سکارا پوٹلی پی ہو تب تب نماز کے قریب مت جاؤ اب وہ مطلب کا نہیں لیا تک رب مسئلہ انہیں نماز نہیں پڑھنے کی قرآن نے منع کیا ہے میں تو دلیل کس سے دیتا ہوں قرآن سے دیتا ہوں ارے آگے دیکھ تو صحیح میرے بھائی آگے دیکھ کیا ہے سمجھ رہے ہو تو پیشوا اور رہبر یہ امام کا مانا ہوتا ہے اور یہ لفظ تو یہ تمام صحابہ تابعین تبے تابعین اور چاروں سلسلوں کے اولیاء کاملین پر یہ لفظ شادی آتا ہے تو بہتر یہ کہ شیعہ لوگوں کی مشابہت نہ ہو ہم امام کا لفظ یہاں لگانے کی بجائے ہم سیدنا حسین کیوں نہ کہیں ہمارے سردار سمجھ رہے ہو اچھی بات ہے اب دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ جب کسی سے تعلق ہوتا ہے کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی زندگی کو بھی معلوم کیا جاتا ہے ارے کیا جاتا ہے کہ نہیں بہت سے لوگ کرکٹر کے عاشق ہوتے ہیں بہت سے ہیرو ہیروئن کے عاشق ہوتے ہیں کون کس کا عاشق ہے انہیں نہ اٹھانا لیکن ہر ایک کی چینل کہیں نہ کہیں تو مل رہی ہے کہیں نہ کہیں تو چینل مل رہی ہے تب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پوری زندگی کو پڑھتے ہیں وہ کتنے سال کا فوراً بتا دیں گے کہاں پیدا ہوا فوراً بھائی اس کا اس کی ہابی اس کا شوق کیا ہے وہ بھی بتا دیں گے عجیب نہ ملاقات ہوئی ہے نہ دیکھا ہے نہ کوئی تعلق ہے جس کو بالکل ایک دم ڈھیر زبان میں کہیں گے بغیر جانے کی سواوا سمجھ رہے ہو کوئی تعلق نہیں اور سب بتا دیا اور یہاں ہمارا تو روحانی تعلق ہے حضرت حسین سے جی کیسا تعلق ہے ارے بولو نا روحانی تعلق ہے وہ ہمارے پیشوا ہے وہ ہمارے پڑے ہیں نبی کے نواسے ہیں اگر وہ ناراض تو نبی ناراض اب ان کی زندگی کے بارے میں اگر پوچھے حضرت حسین کب پیدا ہوئے تھے تو بغل جھانکنا شروع کر دیا دس محرم تو یاد ہے دس محرم تو یاد ہے لیکن پیدا کب ہوئے بولے معلوم نہیں ان کا شوق کیا تھا بولے معلوم نہیں زندگی کی کچھ جھلک بولے معلوم نہیں نبی کے نوا سے ہم کہتے رہیں گے حسین کا دامن پکڑا کہاں ہے تو نے چھوڑنا کس کو کہیں گے پکڑ لینے کے بعد ابھی ہم پکڑا ہی نہیں کتنا ہوشیار ہے پہلے سے ایڈوانس پہ کہہ دیتے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ در حقیقت اس کا ترجمہ یہ ہے حسین والی زندگی نہیں چھوڑیں گے حسین والی زندگی ہم نہیں چھوڑیں گے یہ حسین کے دامن کا مطلب ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ شاہبان سن ہیری چار میں پیدا ہوا کب پیدا ہوا پانچ شاہبان سن ہجری چار ابھی ہم کو معلوم ہے کون سی سن ہجری ہے علماء کو چھوڑو نا تو علماء تو بولتے رہیں گے ہم نے تو نیت کر لیا اللہ بلا برگردن ملا سیدھا تبین پر ٹیڑھا تبین پر نماز یہ بھی نیت کرتے پڑھتا ہوں واسطے اللہ وہ میرا کعبہ شریف کی طرف دھیان میرا چاروں طرف اللہ اکبر بولے کو ٹیڑھا ہوگا تو یہ دو دو سجدے زیادہ کر لیں گے کیا مدد مارے آج اب کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کون سی ہجری ہے ارے ابھی یہ دس محرم کے بعد آج دس دن گزر جانے دو تو پھر پوچھو کون سا چاند ہے امام صاحب آج کون سا چاند ہے یہ تری وفاداری بات یہ تیری وفاداری تو پانچ شابان سن ہجری چار میں سیدنا حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا آپ علیہ تو السلام بارہ ربیع الاول سر ہجری گیارہ میں اللہ کو پیارے ہوئے اللہ سے ملاقات آپ علیہ تو والسلام نے کی دنیا سے پردہ کیا تو اس وقت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر تقریباً ساڑھے چھ یا سات سال سمجھ رہے ہو اور دس محرم سن ہجری اکسٹھ میں آپ نے جامع شہادت کیا کتنے سال کی عمر ہوئی ارے بولو نا ارے بھائی کالج کے آئے تھے اسکول میں کہ پڑھا کے آئے تھے ارے بولو نا کہ بھائی یہی چلتا ہے پروفیشنل ہو گئے بولے فی بھرو بس جو بھی ہوگا ایک ایک لطیفہ کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ بھائی یہ بک کہاں سے لینے کی بولے اسکول سے بولے دفتر بولے اسکول سے لیں گے بولے یونیفارم بولے اسکول سے بولے تعلیم بولے ٹیوشن سے تعلیم کہاں سے لیں گے سمجھ رہے ہم کو کچھ پتا بھی نہیں ہے بالکل میں صاف کہہ رہا ہوں آج ایجوکیشن سسٹم تو بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے جتنی اپ جا رہی ہے اور جس طرح کا جو حکم کھڑا کیا جا رہا ہے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک چترے خوبی نہ نکلا ہم لوگ ہمارے جامعہ ریاض العلوم میں دونوں طرح کا انٹرویو لیتے ہیں اسکول کا بھی انٹرویو لیتے ہیں مدرسے کا بھی انٹرویو لیتے ایک بروڈا کے ہائی فائی اسکول کا ایک طالب علم آیا اس کو سوال کیا کہ انسان کے بدن میں کیا دوڑتا ہے تو وہ کہنے لگا کڈنی کیا جواب دیا اس نے تو وہ ممتحین میرے پاس آئے بولے آپ کے بروڈا میں تو کڈنی توڑتی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ شرح کا نے نہیں پڑھا کرامات الاولیاء حق ہک ولیوں کی کرامت حق ہے اس کی اس کی کتنی دوڑتی ہوگی سمجھ رہے ایک سوال کیا تھا ایشیا نو سو موٹو پورا گجرات نا کیا شہر آئے ہے کوئی کہتا ہے اجمیر میں کوئی کہتا ہے دلی میں اچھے اچھے ستر ستر ہزار روپے یئرلی فیس بھر رہے ہم کبھی چیک تو کریں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے پھر بات آگے نکل جائے گی میں واپس اپنی بات پر آ جاؤں تو کتنے سال کی عمر ہوئی ارے ستاون سال کی عمر کتنے سال کی عمر ہوئی ستاون سال کی عمر اب ان کا حال کیا تھا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات میں ایک ہزار رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے کتنی رکعت بولو ایک ہزار رکعت نفل نماز اب ہمارا حال تو یہ ہے نفل ایکسٹرا کی بات تو دور سمجھ گئے میں آگے نہیں بولتا نفل کی بات تو دور آن ڈیوٹی رہنے کو تیار نہیں ڈیوٹی رہنے کو تیار نہیں ہے اور جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تک کاٹ کوٹ نہ کرے وہاں تک نماز میں ان کو مزہ بھی نہیں آتا بولے عشاء میں میں نے منت مانی ہے ہمیشہ نو رکاتی پڑھوں گا سترہ کا اللہ کے واسطے نام مت لینا جوہر دس پڑھوں گا گارنٹی دو, دو کا نام مت لینا اور برائے مہربانی اصل کی سنت میں نہیں پڑھوں گا میں نے قرار کیا ہے میں نے کیا کیا ہے میں نہیں پڑھوں گا اور مغرب آپ اوابین کی بات کرتے ہو ارے تین نے تو پانچ گلی مت جو ہے اس میں کاٹ کوٹ کر رہے ہیں ایک ہم حسینی بھی ہے یا تو نماز پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو پورے پڑھتے نہیں ایک وہ حسین تھے کہ دن رات میں ایک ہزار رکا نفل نماز پڑھا کرتے سمجھ ہو پچیس حج پیدل کیے کتنے حج پچیس حج اور ایک روایت میں بیس بھی ملی بھائی پیدل حج کرنا اب کسی کے ذہن میں یہ بات ہے اس زمانے میں رش بہت کم تھا ارے بھائی رش بہت کم تھا لیکن احرام تو وہی تھا پابندی وہی تھی اور روڈ اور زمین اور سڑک اس طرح کی نہیں تھی گئی اس زمانے میں سمجھ رہے ہیں نا تعلق کی بات ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہزار رکھتا تو امپوسبل مشکل ہے اپنے تو تھک جائے تو بھائی اس کی مثال میں آپ کو آسانی سے دے دوں موبائل پہ کبھی واٹس ایپ پہ لگے رہے تو پتا بھی نہیں چلتا دو گھنٹے ہو گئے تین گھنٹے گھنٹے ہو ہو گئے چار ایک بھائی رکھ رکھتے تعلق کی بات جس سے تعلق ہوتا ہے اس سے گھنٹوں بات کرنے میں نہ اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے نہ طبیعت گھبراتی ہے بلکہ بات کرتے رہنے کو جیت جاتا ہے اب ان کی کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خدا کے ساتھ اتنی مل گئی تھی اتنی مل گئی تھی اور اس کے خدا بندی کا وہ وافر حصہ انہیں ملا تھا کہ بس انہیں سجدے میں مزہ آ رہا ہے رکو میں مزہ آ رہا ہے اور نماز میں قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آ رہا سمجھ رہے ہو ان کی توازو کا حال یہ تھا اب آج کل حال یہ دیکھا گیا جب کوئی ترقی پہ پہنچتا ہے نا بلندی پر تو زمین سے ڈیڑھ فٹ ادھر چلتا ہے سمجھ رہے ہو خدا جب حسن دیتا ہے خدا جب حسن دیتا ہے تو خالی حسن کے ساتھ خاص نہیں ہے اس کے ساتھ بھی خاص ہے سمجھ رہے ہو پیسوں مارو پرمیشور ہوں تینو داس اس کے ساتھ بھی خاص ہے سمجھ رہے ہو بہت سے نادا ہے جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور بہت سے نادا ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور یہ اس شیر کو عبرت کی نظر سے سننا بہت سے نادا ہے جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے یہی شیر ہمارے لیے دھارس ہے سمجھ رہے زیادہ تفصیل نہیں کرتا سندھیا چھوڑو اسکول میں پڑھتے تھے نا سندھیا چھوڑو نہیں سندھیا جوڑو وویک وت آنند برابر وویکانند سمجھ رہے ہو کہ ماسٹر صاحب ہے تو پھر ایسے روم لے بھی آ رہے ہیں آپ سمجھ جاؤ تو کیا بات کیا چل رہی تھی توازو ہاں توازو کا حال اب یہاں تو کچھ آ جاتا ہے تو ہوتا نا اب بولے کہ یہ جو سرکل ہے نا یہ دوست یہ نہیں چلیں گے اب تھوڑے لیول کے سے آپ کیونکہ یہ تھوڑا پھول گیا یہ کیا ہو گیا یہ تھوڑا پھولا اب یہ جیسا ہی پھولا سمجھ رہے ہو وزن جیسا بڑھا تب وہ محلے کے دوست ہیں نا وہ دیسی لگیں گے کیسے لگیں گے مطلب تو کوئی سوسائٹی کے دوست کو سرکل نیو سرکل پھر بات کا انداز بدل جائے گا پھر بات کا انداز بدل جائے گا چلنے کا ڈھنگ بدل جائے گا نگاہوں بدل جائے گا ہو بولے اسٹیٹس اب ہوا ہے اور یہاں اسٹیٹس کتنا اپ تھا ان کا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی سعید بن خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سجیدہ شباب الجنہ آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا حسن حسین دونوں جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہیں اب بھائی سردار لیکن آپ اندازہ لگا حل کیا فوازوں کا حل کیا تھا ان کا ایک موقع پر سواری سے جا رہے تھے اب اس زمانے میں اونٹ کی سواری یا گھوڑے کی سواری اس زمانے کی بی ایم ڈبلو کی سواری سمجھ رہے ہو جا رہے تھے اس پر چند پکارا بیٹھے ہوئے تھے روٹیوں کے ٹکڑے کیے ہوئے جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نظر اوپر پڑی ان کو سلام کیا تو ان لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ آ جائیے ہمارے ساتھ کھائیے اسی وقت سواری سے اتر گئے اسی وقت اتر گئے اور ان کے ساتھ کھایا اور پھر یہ آئے تھے کریم فرمائی فرمائی لا لوگ المستقبرین بے شک اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے فکرا کے ساتھ اچھا ہم تو بھائی کائن کو بلا تھا یہ کون نے اپنے اب انہوں نے اپنی زندگی کا معیار کتنا سیدھا سادھا رکھا تھا کہ بالکل نارمل آدمی جس کی سماج میں کوئی وقت نہیں سمجھی جاتی ان کی بھی اتنی ہمت اور جرت کیا آپ ہمارے ساتھ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب ان کے ساتھ کھایا پھر ان سے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ لوگوں کی دعوت قبول کی ہے آپ میری دعوت قبول کریں چلیے میرے گھر مالداروں کو اپنے گھروں پر بلانا بہت آسان ہے مالداروں کو اپنے گھروں پر بلانا ارے بولو یہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے میں نے آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو اس کو کہیں گے بھائی کوئی کام ہو تو کہنا وہ جانتے ہیں کہ بوٹی دیں گے تو انشاءاللہ پورا بکرا نکلے گا پورا کیا نکلے گا پورا بکرا نکلے گا اور کوئی غریب نے کہا ہو کہ بھائی میرا یہ کام ہے وہ سامنے سے پوچھتے کوئی کام ہو تو کہنا یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط ارے بولو مالدار کا انتظار ہم کریں گے اور غریب ہمارا انتظار کرے گا کہ سیف کا وارا ہے یہ ہماری زندگی کا معیار یہ ہے ہم حسین ان کا کیا حال ہے کوئی شاعر مانگنے والا کبھی ان کے وہاں سے محروم نہیں ہے آج ہمارا حال یہ ہے کبھی پڑوسی نے ایک پیالہ سالن منگوا لیا ہو تو فوراً شرمیت دکھانے والے باقی پتا نہیں چلتا تیرے پپا آئے نہیں ابھی سمجھ گیا وہ بھوکے رہ کر لوگوں کی خدمت کرنا آسان اور ہمارے دل اتنے تنگ ہوں گے کہ پیٹ بھر کر بھی دوسروں کی خدمت کرنا مشکل ہے کہا کہ بھائی بچا ہوا ہے تو دوسروں کو دینے کے لیے تھوڑی ہے آمن تو بل فری کس پہ ایمان لایا ہوں میں پندرہ ہزار دیے ہیں بیس ہزار دیے ہیں حالانکہ ڈاکٹر منع کر رہے ہیں کہ بھائی فریج کا کھانا یہ تکلیف دہ ہے بولے بات برابر ہے مہنگائی کتنی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ارے بھائی بولو نا صحیح بات ہے غلط بات ہے صحیح ہے بات اور آگے بڑھیا اب سب واقعی کربلا کو یاد کس کو یاد کرتے ہیں ارے بولو نا ہاں پرچے میں آپ نے لکھا تھا شوہدائے کربلا اب کبھی سوچا کربلا کا لفظ کیا ہے کربلا کا لفظ یہ اصل دو لفظ سے بنا ہے کرب اور بلا کرب جیسے ہمارا گجرات یہ گجرات لفظ ایک عرب مورخ نے لکھا ہے کہ یہ دو لفظ سے بنا ہوا ہے گجرات اردو اور عربی گزر یعنی گزرنا آپ یعنی آنا بولے یہ گجرات ایسی سرزمین ہے جو یہاں سے ایک مرتبہ گزر جاتا ہے اس کو واپس آنے کو جیتا جو ایک مرتبہ یہاں سے گزرتا ہے اس کو واپس آنے کو اسی لیے دیکھیں ہر ایک کا روپ اور ویسے بھی ماڈل کیا ہے تو آپ کہتے ہو کہ ابھی ہم بتا رہے ہو گجرات ارے یہ تو پہلے سے ہے یہ تو پہلے سے ہے سمجھ رہے ہو تو ایسے ہی یہ کر اور بلا کر نے مصیبت بلایا نے وہ بھی مصیبت وہ جگہ کا نام یہ کر بلا اب یہاں تو مصیبت آئے تو ارے بولو مصیبت آئے تو ہے ہمارے اندر طاقت بالکل نہیں ان کھلے پلت ہلوا ادا مس مشرو جزوا وہ ادا مش خیر منوا کیا انسان کا حال بھلائی پہنچ رہی ہے بولے یہ تو اس کا میں حقدار ہوں اور کوئی تکلیف آئی کہ اللہ کو نہیں دکھا ہو باللہ اب واقعی کربلا کو یاد کرتے ہیں میں کوئی لمبا لمبا چوڑا اس واقعے کی تحقیق میں نہیں جا رہا لیکن بائی پاس کر کے نکل جاؤں کیسے نکل جاؤں ارے بولو نہ پوری سیٹی چیرنے کے لیے وقت کم ہے واقعی کربلا کے پس منظر اور پیش خیمہ کو سمجھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ چلا منافقوں کی سازشیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کا ان کی باتوں میں آ جانا اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں آپس میں تلواریں بھی چل پڑی دیکھیے تحقیق کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں بھی جو برائیاں بڑھتی ہیں اور آپس میں نفرتوں کا ماحول جو بڑھتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بھائی میرے بھائی نے کہا ہے تو صحیح ہے میرے بیٹے کا ہمارا حل کیا ہے میرا بیٹا جبرائیل کا نواسا تیرا بیٹا شیطان کا پوتا میرے بیٹے کی بات منزل من اللہ تحقیق کا جذبہ نہیں وہ تحقیق کا جذبہ نہ ہونے کی بنیاد پر اپنے والوں نے کہا میرے محلے والوں نے کہا میری برادری والوں نے کہا میرے خاندان والوں نے کہا اس کی بنیاد پر امت مسلمہ آپس میں دن بدن تنگی میں مبتلا ہوتی چلی تو سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا سلسلہ ایک غیر منقطع سلسلہ چلا منافقین کی سازش ہے اور بھولے بھالے مسلمانوں کا اس میں شکار ہو جانا جس کے نتیجے میں آپس میں تلواریں بھی چل پڑی اور وہ خلافت امیر معاویہ تک پہنچا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے جو مشیر کار تھے انہوں نے امیر معاویہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اپنی حیاتی میں کسی کو اپنا نائب طے کر دیں اپنی حیاتی میں کسی کو اپنا نائب بنا دیجیے تاکہ یہ جو مسلمانوں میں ایک سلسلہ خون ریزی کا چلا وہ کیا ہو جائے وہ رائے ایک اعتبار سے بھلی بھی تھی وہ رائے ایک اعتبار سے بھلی بھی تھی لیکن اب آگے معاملہ بگڑ رہا ہے اور وہی جو احباب تھے انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کے لیے آپ کا بیٹا یزید وہ زیادہ مناسب ہے آپ کا بیٹا یزید وہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے طریقے کار کو بھی دیکھا اور جس کو ہماری زبان میں کہیں گے بھائی تیار ہوگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدا میں کچھ تعمل ہوا سوچنے لگے مدینہ منورہ کا پھر سفر کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اب چونکہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر اور دیگر رہتا وہ مخالف تھے اب انہوں نے طے کر لیا کہ یزید کو میرا نائب یعنی میرے وفات کے بعد یزید کا ہوگا اور وہی مسلمانوں کا خلیفہ رہے گا اس پر لوگوں سے بیت بھی کر لی لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر اور دیگر احباب کو یہ بات پسند نہیں اور اب کیوں پسند نہیں تھی اب ایک تو یہ ہے کہ کیا اپنے آپ کو آگے بڑھانا تھا بولے نہیں دو باتیں دو باتوں کی بنیاد پر نمبر ایک کہ اصول یہ ہے کہ خلافت اسلامیہ یہ خلافت نبوت ہے خلافت اسلامیہ یہ خلافت نبوت ہے اب یہ جو اپنے بیٹے کو انہوں نے طے کر دیا اور بیٹے کے ہاتھ پر بیٹ لوگوں کو دلوا دی تو پھر یہ خلافت ملوکیت پہ تبدیل ہو گئی یہ خلافت کس پہ تبدیل ہو گئی ملوکیت پہ کہ بھائی بیٹا بادشاہ تو باپ بادشاہ تو باپ کے انتقال کے بعد کون بادشاہ بیٹا اب یہ خلافت اسلامیہ یہ خلافت نبوت ہے اب یہاں وہ خلافت ہٹ کر ملوکیت آ گئی اصول ٹوٹا اور نمبر دو یزید کی کے حالات نا بھی ہے یعنی اس ذمہ داری کے لیے جیسے مناسب آدمی کی ضرورت اور اس ذمہ دار کے زندگی میں جو اوساف ہونے چاہیے وہ اوساف یزید میں نہیں ان دو باتوں کی بنیاد پر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے دیگر احباب نے یزید کے ہاتھ پر بہت نہیں حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ حسین ابن علی کو سمجھائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے ان کو جواب دیا کہ آپ اس پہ جبر نہ کریں آپ جبر نہ کریں کا معاملہ پھر ڈائریکٹ حضرت حسین اور ان کے احباب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے تین باتیں رکھی نمبر ایک کہ آپ یزید کو آپ کا نائب طے نہ کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا معاملہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا کسی کو طے نہیں کیا آپ بھی مسلمانوں پر چھوڑ دیں پہلی بات یا پھر آپ ایسا کیجئے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ ایک ایسے شخص کو انہوں نے طے کیا جو ان کا رشتہ دار بھی نہیں تھا اور ان کے خاندان کا بھی نہیں تھا اور جن کے قابل ہونے پر امت کا ہے کام کیجیے یا پھر تیسری بات یہ رکھی وہ کیجیے جو حضرت عمر نے کیا حضرت عمر نے کیا کیا تھا انہوں نے شورا بنائی تھی کیا بنائی تھی ارے بولو شورا ہنستے کیوں بھائی شورا بنائی تھی اب کیونکہ شرح مبشرہ میں جو باقی حضرات تھے ان کے حوالے کر دیا تھا معاملہ کہ بھائی یہ چھ لوگ طے کریں گے کتنے لوگ طے کریں گے چھ لوگ طے کریں گے ان ایسا کر دو کچھ لوگوں کو آپ طے کر دو لیکن یہ تینوں بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں مانی اور یزید کی خلیفہ ہونے پر بیت لیتے رہے پھر ہوا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہم دیکھیے حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہے سمجھ رہے ہو اللہ نے ان سے بھی خوب کام لیا کاتبیں وہی ہیں ان سے اجتہادی غلطی ہوئی سمجھ رہے ہو کیونکہ بہت سی مرتبہ آدمی کو اس کے ساتھ میں رہنے والے پڑ پانڈو سمجھتے ہو اب ہم بالکل خاموش صحابی ہیں حضرت امین معاویہ کے انتقال کے بعد شاہ عبد العزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوفہ والوں نے تقریباً بارہ ہزار خطوط حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے کتنے خط بارہ ہزار خط اور یہ خط کا لکھنا گویا ان کا منافقانہ کردار اور بظاہر عقیدت مندانہ کردار عقیدت مندانہ کردار اور یوں دیکھا جائے تو یہ منافقانہ کردار اب اس کی یہی بات یہ میدان کربلا کا پیش خیمہ یہی بات اب بارہ ہزار کھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بھائی کسی کو بھی اعتماد ہو جائے گا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ جب انتظار میں پوفا والا آپ کے ہاتھ پر بیچ کرنے کے لیے تیار ہے بارہ ہزار خط لکھے نامے ہزار بھیج کر کوفی تمام پی گئے شیطان ان پہ چھا گیا شیطان ان پہ چھا گیا کتنا نیا اٹھا دیا بارہ ہزار خط بھیجے یقین ہو گیا کہ بھائی مجھے چاہنے والے لوگوں نے روکا بھی لیکن ارے حسین اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلم اپنے اکیل کو جو ان کے چچاذ بھائی ان کو بھیجا اور مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا انہوں نے شروع میں جو کوفہ والوں کا استقبال اور کوفہ والوں کی جو طلب دیکھی اس کو دیکھ کر خط بھی لکھ دیا کیا جاؤ یہ آپ کے متمنی ہے آپ کے ہاتھ پر بیت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن وہ خط پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مسلم نے اکیلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا کر دیا یہاں سے پورا معاملہ چل سمجھ رہے ہو اب دیکھیے بات کیا تھی ارے بولو اصول کی بات تھی کس کی بات تھی اب مجھے بھی یہاں روشنی ڈر خلافت ملوکیت میں تبدیل نہ ہو خلافت خلافت اسلامیہ یہ خلافت نبوت ہے لہذا اسی طریقے پر چلے اور نمبر دو کہ جب یزید میں وہ صلاحیت نہیں وہ کمال نہیں تو پھر اس کے ہاتھ پر ہم ہاتھ کیوں دیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بہن کیوں اس طریقے سے بدنامی لے چلو بھائی ہم بھی ہاتھ نہ دے دیں آج کل یہی بہت چلا ہے حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا سنان بھی حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا سنان بھی خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی دونوں ہاتھ پہ لڈو آج کل یہی بات بہت چلی اور ان لوگوں سے امت کو بہت بڑا نقصان ان لوگوں سے جو دونوں ہاتھ میں لڈو لے کر چلتے ہیں آپ اگر کہیں کہ بھائی بھی یہ سورج ہے ہاں، سورج ہے جن میں کہیں کہ یہ چاند ہے ہاں چاند ہے سمجھ رہے ہو ایسے لوگوں سے امت کو بہت نقصان اب ہمیں اس سے سبق کیا لینا اس سے ہمیں سبق کیا لینا ہے دیکھیے یہ حق کی لڑائی تھی کہ حق لڑائی تھی بولو نا اب ہم سبق کیا لیتے ہیں بھائی جو شہید ہے وہ شہید زندہ ہے ارے بھائی بولو نا ولا تقولوا لمن يقتل اموات ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے تمہیں معلوم نہیں وہ تو کیا ہے اب یہ عجیب بات بھائی کوئی زندوں پہ ماتم کرتا ہے کوئی ارے بھائی بولو ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہدا کے ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہدا کے ہم زندہ و جاوید پر ماتم نہیں کرتے جو زندہ ہے اس پہ ماتم اللہ کہہ رہے کہ ہم شہید کو تو کھلاتے ہیں شہید زندہ ہے میں کبھی کسی کو دیکھا کہ کوئی زندہ پڑا اور اس کے آگے کوئی رو رہا ہوا دیکھا کسی کو لوگ کہیں گے کہ ان کو لے جاؤ بھائی مینٹل میں لے جاؤ مرولی لے جاؤ کوئی آئے مینٹل ہاسپٹل آپ کے پٹن میں آباد میں لے جاؤ یہ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ کیری گالا ایڈوانس آ گیا ہے یہ تو زندہ ہے نہ روتا پیٹتا ہے زندہ ہے اور زندے پہ پیٹنا زندے پہ رونا ان کی میموری ڈیلیٹ ہو گئی میموری کیا ہو گئی یا پھر ڈن کون ڈن کون کبھی دیکھو تو بالکل وولٹیج ہائی کبھی دیکھو تو لو پنکھا تیز چل رہا ہے کبھی سلو ہو گیا تیز چل رہا ہے سلو ہو گیا بولے یہ حضرت ایسا ہی یہ ڈمپل والے ڈمپل ہے اب حق پرستی کا جذبہ تو ہم نے لیا نہیں بھائی میدان کربلا میں نماز چھوٹی جگہ جگہ ٹیپ چلتی ہے کہ سر کہاں کٹایا سجدے میں جگہ جگہ ہم سنتے بھی ہیں برابر ہے اور ہمارا حال کیا ہے وہاں حال کیا تھا نہ مندر میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مندر میں نہ مسجد میں بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں اپنے مقابل کو کہا کہ ٹھہر جاؤ لڑتے لڑتے اپنے مقابل کو کہا کہ ٹھہر جاؤ میں نماز پڑھ سمجھ رہے ہو اب ہم تو مسجد میں قالین پر نماز پڑھنے کو تیار نہیں خود کے گھر میں بکیلی کے ساتھ لائٹ جلاتے ہوں گے اور پنکھے جلاتے ہوں گے لیکن مسجد میں تو اے سی خود کے گھر میں پیور دیسی مسجد میں مکمل اے سی پھر بھی سجدہ کرنے کو تیار کیا ہے ہمارا ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا منہ دکھائیں گے شہدائے کر بلا کیا یہی زندگی ہماری کیا یہ سبقے کر گئے اپنی زندگی پر ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں کرنا کیا چاہیے تھا تو ہم چند اپنے ذمے گھر چلے کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے باغ دنیا میں نہ ہوگا ہم سب کو ہی بد نصیب آئے سے باغ میں اور خالی داما مالے چلے کچھ نہیں نماز جی، ان کی نہیں چھٹی ہماری نماز ارے بولو ہم ابھی جتنا مجمع بیٹھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بیٹھا ہے اب کون عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے خود سوچ لینا سمجھ رہے ابھی انگلی مت اٹھانا کول مت کھولنا اور کون فجر پڑھے گا وہ کل سوچ لے عجیب حال ہمارا عجیب حال قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مذکر کے المؤمنین نبی جی آپ نصیحت کیجیے آپ کا نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دے گا علامہ شارانی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے اس سے پتا چلا کہ ایمان والوں کو دین کی بات فائدہ دیتی ہے اب اگر اللہ شارانی لکھتے ہیں اب اگر دین کی بات سننے کے بعد بھی اگر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو یوں سمجھو یا تو ایمان ہے نہیں یا بالکل نچلی سطح پر اس لیے کہ اللہ فرما رہے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے سمجھ رہے ہو تو بھائی یہ شہدائے کربلا جو ہمیں سبق دے کر ان کی عورتیں جب ساتھ تھی تو ان کی عورتوں کے سروں سے دوپٹہ میدان میں بھی نہیں ہٹا اور یہاں گھر میں بھی سیدھا نہیں دیتا چڑیل جیسی سمجھ رہے ہو کیا ہے یہ دیکھیے عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کے سر سے دوپٹہ سرک گیا بال دکھ گئے تو نماز ارے بولو فاسد نماز کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے یہی خالا جان اگر باہر نکلے اور سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو ایمان میں فساد نہیں آئے گا ارے بولو میں آئے گا کہ نہیں آئے گا عجیب حال اور مردوں کی غیرت میں بے غیرتی کا افسوس ہے ان کو معلوم بھی ہے چاروں طرف کی جو نظریں زہریلی ہے قاتلانہ نظریں ہو چکی ہے شہوت پرستی عام ہو چکی ہے سیناکاری سیوا بن گیا ہے پھر بھی اپنے گھر کی مستورات اپنی بہو کو اپنی بیٹی کو اپنی اور اپنے رشتے دار محرم عورتوں کو بغیر پردے کے بغیر دوپٹوں کے باہر لے وہاں میدان کربلا میں بھی دوپٹہ ہوتا نہیں تھا اور یہاں ارے بولو وہاں ہفتہ نہیں تھا اور یہاں رشتہ نہیں وہاں ہٹتا نہیں تھا اور یہاں ارے بولو یہ کڑوی بات ہے لیکن سننی پڑے گی بھائی دوا اگر کے تلخص لیکن درو فائدہ اگر اگرچہ کڑوی ہوتی ہے لیکن اس میں فائدہ بہت اور کڑوی دوا ماں بچے کو بالکل پیروں میں دبا دے گی نات بند کر دے گی ہاسپٹل سمجھ رہے ہو تو بھائی ہم صحیح معنی میں بنیں گے ارے بولو نا یہ خالی کہنے کی حد تک تو پہلی نیت تو یہ کرے کہ ابھی جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی یہاں سے اٹھنے کے بعد کوٹلا پریشد آباد کرنے کی بجائے مسلے پر جا کر کھڑے ہو جائے سمجھ گئے ورنہ رات اوٹلا پریشد چلتی ہوگی نا یہ اوٹلا پریشد نے گھروں کی ٹوٹلا پریشد کو برباد کر دیا سمجھ رہے ہو راتوں کو دیر تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ عورتوں کا بھی ہم پر حق ہے معلوم نہیں ہے ہم کو اور جتنا گھر میں رہیں گے جتنا گھر میں وقت دیں گے حفاظت ہے گناہوں سے جتنا گھر میں رہیں گے بچوں کی تربیت میں آسانی ہم تو گھر میں رہتے نہیں کاٹ میں دوڑتا ہے اور جو گھر میں چلا جائے بیوی کا غلام چلا میں بیوی کا غلام نہیں نبی کا غلام ہے فخر کرتے کیا کرتے فخر کرتے کرتے میں گھر میں جاتا ہوں نا اس کی ماں کی مزہ لے کے میرے سب کاپتے تو تو شیر ہے بھائی جانور سے کاٹتے ہیں اللہ نے تجھے شرف المخلوقات بنایا ہے کیوں جانور بنتا ہے آدمی فخر کرتا ہے میں گھر جاؤ ارے میرے بچے تو پیشاب کرتے ہو جس کے دل میں رحم جو رحمت سے محروم کر دیا گیا جو رحم و کرم سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا تو بھائی نماز پڑھیں گے فجر کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے ارے بولو گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں گے حق گوئی کا معاملہ ارے بولو نا آج کل ہمارا کیا ہم کیا سمجھتے ہیں سلحے کن رہے کیسے رہے تو بھی سنم ہوا تو بھی سنم ہوا یہ آئے تو ان کو کہا کہ نہیں شرائط بھائی آپ کی بات بالکل برابر آپ حق پر ہی ہو ماسٹر اقبال ہے تو ان کو بھی کہ نہیں آپ حق پر ہی ہو ارے بھائی یہ دو تو دونوں کو حق پر کے تھا اس کا مطلب سب سے بڑا جھوٹا تو ہے جھوٹا نہیں بن نزدیک جھوٹا یہ کیا دونوں ہاتھ لگ حق بھائی ایک وتہ ایک برابر ارے بولو نا تو اب ہم یہ جیت کر جب اپنے لیے اپنی موافقت میں ہو تو دو اور اپنی مخالفت میں ہو تو گیارہ بولے یوں نہیں اس کو ایسا ہی کر کے پڑھو سمجھ میں یہ ہمارا حل ہے حق پرستی گھر کی عورتوں کو پردہ کرانا جردہ نہیں باہر تو جلتا ہی جرتا ہے سمجھ رہے ہیں ان کو کیا کرانا پردہ کرانا نمازوں کا اہتمام ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا کسی طاقت سے متاثر نہ ہونا پوری حکومت تھی ارے حسین کے سامنے کون تھی ارے بولو پوری حکومت تھی لیکن کیا حال تھا جو طاقت پہ اپنی ناز کرتے ہیں وہ ذرا غور سے سن لے بھائی شیر جنگل کا راجا کہا جاتا ہے کئی مرتبہ جنگل میں اللہ رب العزت نے وہ مناظر دکھلا ہے کہ جہاں شیر ہوتا ہے وہ دور تک کئی مائل تک کوئی نظر نہیں آتا ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ شیر ہمارے لیے شر ہماری خیر نہیں ہے لیکن وہی شیر جب شکار کر کے تھک جاتا اتنا تھکتا ہے اتنا تھکتا ہے کہ جو کوے ہوتے ہیں وہ کوے اس کے دانتوں سے گوشت کو لے کر بھاگ جاتا وہ بالکل نڈھال ہو جاتا ایک طرف اس کی طاقت کا حال یہ کہ کئی کلومیٹر میٹر تک کوئی نظر نہیں آ رہا اور اس پہ اتنی کمزوری بھی آ جاتی ہے کہ اس کے دانتوں سے کوے گوشت نکال کر لے جاتے ہیں تو کسی نے کیا منظر کشی کی ہے جو طاقت پہ اپنی ناز کرتے ہیں وہ ذرا غور سے سن لے بیاں ہم خالی کے کونین کے اوساف کرتے ہیں جو کہلاتا ہے جنگل کا شہنشاہ وہ بھی ہے مجبور جو کہلاتا ہے جنگل کا شہنشاہ وہ بھی ہے مجبور سنا ہے شیر کے دانتوں کو کوے صاف کرتے ہیں سمجھ رہے ہو تو کوئی اگر غلط ہے چاہے طاقتور اور ہے اس سے متاثر نہیں ہو سب سے بڑی طاقت کے مالک قوم ہمیں غلط کرنا نہیں اور کوئی غلط کرے اس سے ہمیں ہم غلط نہیں کریں گے کوئی گناہ کا کام ہم نہیں کریں گے ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہماری شریعت ہمدردی کی اجازت دیتی ہماری شریعت انسانیت کی خدمت کی اجازت دیتی ہے ہماری شریعت ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی تعلیم دیتی ہے ہماری شریعت ہمارا قرآن اور حدیث پوری انسانیت کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دیتی ہے کوئی بھی ہو اخلاق کا کوئی مذہب نہیں اور اخلاق کا کوئی عقیدہ نہیں سمجھ رہے اب آئے کون سا چاند ہے بھائی ابھی میرا وقت تو پورا ہو گیا نواں شروع ہو گیا بھائی کون سا شروع ہو گیا میں ان شاء اللہ آج تاریخ کون سی ہے انتیس تاریخ ہے تو میں ان شاء اللہ انتیس تاریخ ہی کو آپ کا بیان پورا کر دوں گا سمجھ رہے ہو تیس تاریخ نہیں کروں گا ان شاء اللہ سمجھے آپ ارے بھائی سمجھے کہ نہیں سمجھے کیا کہنا چاہتا ہوں سیرج بھائی ہاں بارہ نہیں بجا دوں گا آپ کے سمجھ مرنا فجر کے بارہ ارے بھائی آپ کو حرج نہیں مجھے تو حرج ہے نا یہ تو ایسا ہے کہ بھائی ٹول میں آیا ہے تجھے چھوڑیں گے نہیں کیوں کر کے کیا کر سمجھ رہے ہو اب کہیں نوا چاند اب اندر یہ بھی لکھا تھا کی فضیلت بھائی یہ بھی پرچے میں لکھا تھا نا تو میرے بس میں تو جو دو بات تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن آپ کے لیے ایک بات یہ تھی کہ عشاء کے بعد فوراً شروع ہو جائے گا یہ بات تھی نا ارے بھائی بولو نا ماسٹر اقبال صاحب آپ خاموش بیٹھے ہو ان لوگوں نے پرچے میں عشاء کے بعد کتنے بجے کا وقت لکھا تھا ویسے عشاء کے کا وقت تو فجر تک رہتا ہے صبح صادق تک خیر میرا اشارہ سمجھنے میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وقت کی پابندی کرو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آج ہماری دینی مجالس سے فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی کبھی کہتے بھائی دس منٹ بیان ہوگا وہ دس منٹ سے زیادہ بیان ہو جاتا ہے تو پہلے ہی وعدہ خلافی پھر کہتے میں اتنے بجے شروع ہوگا اور اتنے بجے شروع نہیں ہوتا حالانکہ ہمارا پورا شریعت ہماری پوری شریعت وقت کے ساتھ سمجھ رہے ہو تو بھائی وقت کی پابندی کرنا یہ ذمہ داری ہے مولانا یوں سمجھتے ہیں کہ مجمع ہے نہیں مجمع یوں سمجھتا ہے کہ مولانا ہے نہیں سمجھ رہے ہو شاہ وش اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مجمع کے انتظار میں بیان کو مؤخر کرنا یہ ریاکاری کی علامت تو بھائی وقت پر شروع ہونا چاہیے تو اب یوم آشورا کا لکھا تھا بھائی آشورا کے دن کے دو کام ثابت ہیں کتنے کام دو کام نمبر ایک روزہ بھائی تھوڑی روزی دو لفظ ہیں روزہ یا روزی کتنے لفظ ہیں روزہ یا روزی بھائی روزی تو بہت کمائی بھی اور بہت ڈالی بھی تو اب تھوڑا بھائی دنیا میں جب آپریشن ہوتے ہیں نا تو اب آپریشن میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی رات سے کھانا بند رات سے کھانا بند کتنے بجے آپریشن ہو اس سے آٹھ دس گھنٹے پہلے سے بولے کھانا آپریشن ہو جانے کے بھی چار پانچ گھنٹے پر ابھی کچھ بھی نہیں لکوڈ لے سکتے تو یوں سمجھو کہ بھائی یہ یوم آشورا اب اس میں ایک روزے کا سبوت ملتا ہے کس کا سبوت ملتا ہے ارے بھائی بولو روزے کا سبوت ملتا ہے تو ہم روزہ رکھیں اب یہاں آپریشن میں ظاہری بگاڑ کو روکنے کے لیے کچھ گھنٹے کھانا پینا بند کرنا ہمارے لیے آسان اور یہاں باطینی بگاڑ روزے کے ذریعے دور ہوگا اور اس کے لیے روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ایک سال کے پچھلے گناہوں کو اللہ کیا کریں گے سستا سودا ہے کہ نہیں ارے بھائی بولو نا اب آپ کہوں گے ایک روزہ اور ایک سال کے گنا میں آپ کو ایک مثال دوں بھائی یہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک اب ہمارا نہیں بیٹھا ہوا ہے کمپیوٹر کا کام کرتا ہے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک اب اس میں بہت کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے نہ جانے کیا سے کیا ڈالا ہوا ہوتا ہے اس میں لیکن کبھی ایک منٹ کا بٹن دب جاتا ہے تو برسا برس کا ڈاؤن لوڈ کیا ہو جاتا ہے تو دنیا والے ایسا کر سکتے ہیں کہ دو چار پانچ سال کا بھرا ہوا ایک ڈیلیٹ کے بٹن بٹن میں فنش تو دنیا بنانے والا خدا ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک دو روزوں کی برکت سے ایک سال کے گناہ کو معاف کر دے جب دنیا والے ڈیلیٹ کرنا جانتے ہیں تو دنیا بنانے والا ڈیلیٹ کرنا نہیں جانتا کیا وہ معذور ہے کیا وہ کمزور ہے کیا اس خدا کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے اسے کیوں رکھا ہے میرے لیے رکھا سمجھ رہے ہو تو روزے کا ثبوت روزہ ہمیں رکھنا ہے حدیث شریف میں آتا ہے علی عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سومو یوم عاشورا وخالقو فیہ اليہود وسومو قبلہ یوما او بعدہ یوما رواہ احمد آپ علیہ السلام نے اپنے نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا کہ تم آشورا کا روزہ رکھو اور تم یہودیوں کی مخالفت کرو ایک روزہ آشورا سے پہلے یا ایک روزہ آشورا کے بعد رکھو یہودی ایک روزہ رکھتے تھے فرونیوں سے نجات ملی تھی اس کی خوشی میں روزہ عبادت آپ علیہ اسلام میں عبادت میں بھی یہودیوں کی اور دشمنان اسلام کی مشابہت کو برداشت تو پھر وہ نبی زندگی کے دیگر معاملات میں دشمنان اسلام کی مشابہت کو برداشت کریں گے خدا کو اسلام نے فرمایا لائن بکی تو کابل تو نو دس یا دس یا یہ ہمیں روزہ رکھنا اور پورے محرم کے مہینے میں خدا توفیق دے دے تو روزے کا ہمیں اہتمام کرنا کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے انیب جب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام يوما من المحرم فله بکل یوم تلاسون یوما روا تبرانی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے محرم کے مہینے میں روزہ رکھا تو اس کے لیے محرم کے ایک روزے کے بدلے میں دیگر دنوں کے تیس روزے کے برابر ہو ملے اب یہاں پر علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس سے پتا چلا نفل روزوں کی فضیلت محرم الحرام میں زیادہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نفل روزوں کی فضیلت محرم الحرام میں زیادہ ہے تو پھر آپ علیہ السلام تو وسلام شابان کے مہینے میں کیوں روزے کی کثرت رکھتے تھے جب محرم میں نفل روزے کی فضیلت زیادہ ہے اس حدیث سے پتا چلا تو آپ علیہ السلاط وسلام شاہدان کے مہینے میں پھر کیوں نفل روزوں کی کثرت کرتے تھے صاحب مظاہر حق نے اس کے دو جواب لکھے صاحب مظاہر حق نے دو جواب لکھے ہیں پہلا جواب یہ لکھا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت آپ علیہ السلام اسلام کو اخیری عمر میں پتا چلتا آپ علیہ السلام کا دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب تھا اس سے پہلے پہلے بتائی گئی اور دوسرا جواب صاحب مظاہر حق میں یہ لکھا ہے کہ اسپار کی کثرت اور دیگر آزار کی وجہ سے آپ علیہ اصلاح وسلام محرم الحرام میں نفل روزوں کی کثرت رکھنے کی بجائے شعبان میں نفل روزے کثرت سے رکھا تھا تو بھائی نیت کرے کہ ہم بھی کیا رکھیں گے ارے بولو نا بھائی روزہ رکھو گے کہ روزی سے رہو گے اور بھائی روزہ رکھو گے تو روزی بھی اچھی ملے گی روزہ رکھو گے تو روزی بھی اچھی ملے گی ان کو آپ دیکھیے کہ کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا اور روزہ رکھتے تو کچھ چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہتا یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دعا پڑھنا بھی بھول جاتے پہ رکھیں گے روزہ اور نمبر دو اپنے گھر والوں پر خرچ میں وشا اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کے نہیں بوسوں نے پی ایچ ڈی کیا اس میں بھی اس کی ٹوپی ادھر اس کا ہیلمیٹ ادھر اور سے تو فلائٹ میں آ جاتا ہے کس کے بھی اے تیرے باقی ہے ایک دکان پر میں نے لکھا ہوا دیکھا ادھار لیتی ویڑا تو بکری کا خود او بھائی دے دو نے بھائی بھاگ جاؤں گا میں چاہوں گا مندو ایسا ہے ویسا پھر نیچے تھا ادھار آتی ویڑا تو شیر کا فوٹو پچیس لاکھ کا مکان ہے میرا کیا عزت کی پتہ رکھی رات تو وہ پہلے بیچ کے لے لینا چاہیے کیوں پھر تم ایسا جب تیری چیز گڈویل ہے سمجھ رہے ہو کسی نے کسی سے سوال کیا ایسا عمل بتا دو کہ لوگ مجھے زندگی پر یاد رکھے تو اس کو جواب دیا کسی سے قرضہ لے لے اور واپس مت دے زندگی پر تجھے اس کی اولاد بھی یاد رکھے سمجھ رہے زندگی پر لوگ یاد رکھیں گے اور فرشتے تجھے سپاٹے بلانے میں یاد رکھیں گے اور فرشتے تجھے جنت سے محروم رکھنے میں یاد رکھیں ایک روپیہ بھی کسی کا باقی ہوگا جنت کا داخلہ نہیں مل سکے حقوق لباس ہے سمجھ رہے تو بھائی اپنے گھر والوں کو اپنے وسعت کے اعتبار جتنی گنجائش ہو خرچ میں کیا کرنا وسعت کرنا سفیان ابن اوینا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا تجربہ بھی ہے کہ یوم عاشورہ اپنے گھر والوں پر وسعت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے سال بھر روزی نہ برکت یہ دو کام ثابت ہے کریں گے اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح معنی میں حسینی بنائے اللہ رب العزت ہم تمام کو آپ علیہ السلاط والسلام اور شہدائے کربلا ان کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے عمل کرنا اللہ رب العزت آسان بنائے اور رب کائنات اس محرم الحرام کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالی پورے عالم میں امن و امان کی فضاؤں کو ہموار فرمائے نفرتوں کے ماحول کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے وما علینا الا البلاک ابھی میں تو بہت کم وقت لے کر بیٹھا ہوا تھا لیکن آپ لوگوں کی طلب سے اللہ رب العزت نے بلوا دیا اور ماسٹر صاحب نے بتایا کہ میں نندا سر کے قریب ہی پہنچا اور فون آیا کہ میرے بیٹے کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا پہلے ایک ہاسپٹل میں لے گئے وہاں منع کر دیا دوسری جگہ لے گئے پھر یہاں بیٹا اس وقت فون آیا کہ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے لیکن میں بس سنا سنا کے تیرے عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت خدا قدردان ہے اللہ کی صفت شکور شکور کا معنی ہوتا ہے قدردان خدا ناقدرہ نہیں ہے اللہ رب العزت جانتے ہیں اپنے بندوں کی نیتوں کو اپنے بندوں کے کام کو جب ہم اللہ کے کام میں رہیں گے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اللہ ہمارا کچھ نہیں دلا بس تو بس اللہ رب العزت نے اسی بات کے پیش نظر صفت شکور اللہ رب العزت نے سامنے اللہ لائے اسی کے پیش نظر انشرا ہوا اور اللہ رب العزت نے یہ باتیں کہلوائی اللہ تعالیٰ ان یہ تمام باتیں میرے لیے اور آپ تمام کے لیے اللہ رب العزت اسے نافع بنائے اور رب کائنات ذریعہ نجات بنائے وہ مانے نا بلان ویسے میرا آنا رمضان سے پہلے تھا یہاں پر لیکن رمضان سے پہلے جو دعوت دی تھی اس وقت وہ روٹی وہ چاول وہ مرغی میرے مقدر کا یہاں پہنچا نہیں تھا سمجھ رہے ہو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعا ہے یا اللہ وہ دعا کرتے تھے یا اللہ تو امت کے رشق کو پھیلا دے تاکہ وہ اپنے رشق کو حاصل کرنے کے لیے جائے اور دین کا کام تو میرا یا وہ جنسا تکمیل حفظ کا چھ یا سات بچے کچھ حافظ ہو رہے تھے مولانا شریف صاحب رابط رحمت اللہ علیہ کہیں گے ان کے مدرسے کے یہ عجیب حال کہ جب دعوت نامہ چھپا تو مولانا شریف صاحب دعوت پر کا تو اور اسی دن رحمت اللہ علیہ کیا خدا کا نظام بہار دنیا ہے چند روزہ نچل یہاں سر اٹھا اٹھا کر خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا تو اب میرا مقدر بھی تھا اس وقت مقدر تھا نہیں اللہ تعالیٰ مولانا شریف صاحب کی بھی مغفرت فرمائے ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے اور ان کے اس مدرسے کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور رب کائنات ہم تمام کو ایسے صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے توفیقتا اللہ نہیں کرنے گی یہ تو بعد میں ہوگا دیکھی جائے بسم الله الله الله الرحمن الرحيم سبحان سبحان وبحمده العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد في اول دعائنا اللهم صل على محمد في اوسط دعائنا اللهم صل على محمد في آخر دعائنا اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے نعمت ایمان پر ہم تیرا شکر ادا کرتے امت محمدیہ میں ہونے پر ہم تیرا شکر ادا کرتے بھلے ماں باپ کے ملنے پر ہم تیرا شکر ادا کرتے دین کی کچھ سمجھ کے ملنے پر پیارے اللہ کرم کو اور بڑھا دیجیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے ہمیں اپنا بنا لیجیے ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما ہمیں معاف فرما ہمارے والدین کو معاف فرما ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما ہماری اوپر نیچے کی پیڑیوں کو معاف فرما ہمارے زندوں کو معاف فرما ہمارے مرحومین کو معاف فرما پیارے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما تو ہم سے راضی ہو جا اپنوں کو ہم سے راضی کر لے تو ہم سے راضی ہو جا اپنوں کو ہم سے راضی کر لے اے اللہ تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے پیارے اللہ تیری مرضی کے مطابق سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما تیری محبت معرفت اور عشق عطا فرما دوا میں ذکر اور دوا میں صاحب کی توفیق نصیب فرما ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو شریعت اور سنت سے مزین فرما ظاہر و باطن دونوں کو شریعت اور سنت سے مزین فرما پیارے اللہ عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما علم کے بعد جہل سے حفاظت فرما خوشحالی کے بعد بدحالی سے حفاظت فرما پیارے اللہ کرنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ماہ محرم چل رہا ہے اے اللہ تمام اہل ایمان کو صحیح معنی میں حسینی بنا دینے کا فیصلہ فرما اے اللہ شہدائے کربلا اپنی زندگی سے جو سبق دے کر گئے ہیں اے اللہ ان اسباب کو تمام لوگوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما پیارے اللہ کرنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پنج وقتہ نماز خوشو خزو کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سجدوں کا سرور عطا فرما مناجات کی لذت عطا فرما سجدوں کا شرور عطا فرما مناجات کی لذت عطا فرما تیری ذات کا استحزار عطا فرما تیری ذات کا استحزار عطا فرما تیری ذات کا استحزار عطا فرما پیارے اللہ دلہا دلہن کی طرح ہمارے دل کی کیفیت کو بنا دے دلہا دلہن وہ نکاح کے بعد اب دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے مستی مزاق بھی کرتا ہے کھاتا پیتا بھی ہے لیکن اس کا دل اپنی منقوا کے لیے رکا رہتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کے انتظار میں رہتا ہے اے اللہ وہی کیفیت تو ہماری بنا دے ہم سب کے ساتھ رہے لیکن ہمارا دل اے رب تیرے ساتھ رہے ہمارا دل اے رب تیرے ساتھ رہے جیسے وہ جیسے وہ اپنی منقوہ کے لیے تنہائی کے انتظار میں رہتا ہے اے اللہ ہم بھی تیرے ساتھ تنہائی کے انتظار میں رہے جب رات کا اندھیرا چھایا ہو سب سوئے پڑے ہو ہم تیرے سامنے رو رہے ہو ٹھنڈی ٹھنڈی آئے رہے ہوں اور اے اللہ اس میں ہمیں مزہ آئے اے اللہ اے اللہ وہ توفیق اور وہ کیفیت اے اللہ تو ہمیں عطا فرما اے اللہ اخیری رات میں رونا ہمارا مقدر بنا دے اخیری رات میں رونا ہمارا مقدر بنا دے اے اللہ تم سے ہی مانگتے رہنے والا اے اللہ تو ہمیں بنا دے اے اللہ تیرا خوف عطا فرما تیری اطاعت کا جذباتا فرما اے اللہ سنتوں پر مرمٹنے کا جذبات فرما اے اللہ شہدائے کربلا اور شہدائے بدر شہدائے عہد اور تمام شہیدان اسلام کو پیارے اللہ تیری شاعر نشان اور ان کے شاعر نشان بدلا تھا فرما تیری شایا نشان اور ان کی شاعر نشان بدلا عطا فرما اے اللہ اے اللہ تمام شہیدان اسلام کی برکت سے ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دینے کا فیصلہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما بے اولاد کو نیک و سال اولاد عطا فرما بے جوڑ کو نیک و سالے جوڑا مرحمت فرما جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں اور اسباب پیدا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما اے اللہ میرا بیٹا حافظ محمد شاہد اے اللہ جب میں نکلا تب تو صحیح تھا لیکن اے اللہ تقدیر کے آگے انسانوں کی تدبیر فیل ہو جایا کرتی ہے اے اے اللہ اللہ تو اس کی عمر میں آفیت کے ساتھ برکت عطا فرما آفیت کے ساتھ برکت عطا فرما اے اللہ ماں باپ کو اولاد سے کیا کیا امیدیں ہوا کرتی ہے تو اچھی طرح جانتا ہے اے اللہ اسے ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا اے اللہ اسے عالم بامن بنا اسے عالم بامن بنا اے اللہ طالب علوم نبوت کی صف میں کھڑا ہے طالبین علوم نبوت کی صف میں کھڑا ہے اے اللہ اے اللہ اسے پائے تکمیل تک اے اللہ عطیت کے ساتھ پہنچانے کا فیصلہ فرما اللہ اسے اپنے دین کا کام لے لینے کا فیصلہ فرما اپنی محبت اپنی معرفت اس کو اور ہم تمام کو دے دینے کا فیصلہ پر ہم تمام کی اولاد کو وفادار اور دیندار بنا ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما اور اولاد کے دکھی ہونے سے ہماری حفاظت فرما اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما اور اولاد کے دکھی ہونے سے حفاظت فرما پیارے اللہ ہمارے ظاہر باطل دونوں کو تیری مرضیات سے مزین فرما تلاوت پر پابندی عطا فرما تیرے ذکر پر مداومت نصیب فرما کیا ہو گیا ہم ہر ایک کو روزانہ یاد کرتے ہیں ہم سب کو یاد کرتے ہیں اے رب تجھے ہی یاد نہیں کرتے تجھے ہی یاد نہیں کرتے گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر دے دیتے ہیں فضول میں دے دیتے ہیں لیکن کچھ منٹ تیرے ذکر میں نہیں دے رہے ہیں کچھ منٹ تیرے قرآن کی تلاوت میں نہیں دے رہے ہیں اے اللہ ہم پچھلی زندگی پر معافی چاہتے ہیں ہمیں معاف فرما اور ابھی سے اے اللہ ہمیں روزانہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے ذکر پر مداوت نصیب فرما ذکر قلبی کی بھی توفیق عطا فرما ذکر نشانی کی بھی توفیق عطا فرما اے اللہ مکمل تیری وفاداری کے ساتھ جینے مرنے کی توفیق عطا فرما پورے عالم کو امن و امان کا گہوارہ بنا پوری دنیا میں سے بے چینی ختم فرما نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما محبتوں کی فضاؤں کو ہموار فرما محبتوں کی فضاؤں کو ہموار فرما نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما مظلومین کی مدد فرما اے اللہ اور ظالم کو ظلم سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے اس ملک میں قوموں میں محبتیں پیدا فرما نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما قوموں میں محبتیں پیدا فرما ہمارے اس ملک کو اے اللہ داخلی اور خارجی تمام فتنوں سے اے اللہ بچا لینے کا فیصلہ فرما ہمارے اس ملک کی داخلی اور خارجی تمام طاقتوں سے اور تمام کتنوں سے اے اللہ ہمارے اس ملک کی مکمل حفاظت اے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما آج کے اس پروگرام کو اے اللہ انتہا قبول فرما بہتر نتائج کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا اے اللہ اس پورے پٹن شہر کو قبول فرما یہاں اے اللہ تیرا ایک ولی کامل اے اللہ بٹنی آرام فرما رہے ہیں اے اللہ تو ان کی برکت سے ہم تمام کو قبول فرما اس پورے پٹن شہر کو قبول فرما اس کے اطراف کو قبول فرما پیارے اللہ ہم تمام کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اے اللہ ہم تمام کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اے اللہ آج اس محرم کی راحت میں ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں اے اللہ محرم نو محرم کی رات میں تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمارا ہو جا تو ہمارا ہو جا ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا اللہ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما اللہ جس نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں کامیاب بنانے میں جس نے جس اعتبار سے تعاون کیا محنت کی کوشش کی محبت کی نظر سے دیکھا دعائیں کی شرکت کی پیارے اللہ تمام کو قبول تمام کو قبول فرما تمام کو قبول فرما ہر ایک کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما اللہ اور آئندہ جہاں جہاں جانا باقی ہے تیری مدد شامل حال کلمت حقہ کو زبان پر جاری فرما فرما تائید غیبی شامل اے اللہ سلطانی آسمانی بلاؤں سے اے اللہ تو حفاظت آپ علیہ السلام نے جتنی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں اور جتنی شروعات سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت پڑھا پیارے اللہ جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک تمام انبیاء ان کے متبعین صالحین صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں قیامت تک مانگنے والے ہیں حرمین شریفین میں مینا عرفات مزدلفہ میں اے اللہ جمرات کے پاس قبولیت والی گھڑیوں میں قبولیت والی جگہوں میں اے اللہ اور قبولیت والے اعمال کے بعد تیرے بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں قیامت تک ماننے والے ہیں اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما یار اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں اور اپنی موت جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں ان تمام دعاؤں کو اور آج کی ہماری اس دعا کو اپنے پدر و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو میں اور شہدائے بدر شہدائے عہد شہدائے کربلا اور تمام شہیدان اسلام کی برکت سے اور چاروں سلسلوں کے اولیاء کاملین کے صدقے تفیل میں اور علامہ طاہر پٹنی کے صدقے تفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما جس اللہ عنا محمد ماہ النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد فی اول دعائنا اللہم صلی علی محمد فی اوسف دعائنا اللہم صلی علی محمد فی آخری دعائنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع للیم وتبالینا انکا انت التواب الرحیم برحمتی قیار